و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جس طرح کے کل کے سبق میں کل کے آئے کرنے میں ہم نے بات پڑھ لی تھی کہ صدقہ کرنا خیرات کرنا کسی کی اچھائی کرنا بلائی کرنا یہ پسندیدہ ہے بشرط کہ وہ ریا و نمود نمائش اور احسان سے پاک ہو اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ پاک ہو عمدہ و حلال ہو اور عمدہ چیز ہو اچھی چیز ہو معمولی چیز یا ردی قسم کی معمولی قسم کی چیز جو ہے نا اللہ کے راہ میں نہیں دینا چاہیے اور خرچ کرنے کے بہت سارے مصارف ہیں تو ان مصارف میں سے ایک کے متعلق بتایا گیا تھا یعنی جن کا باقاعدہ کوئی مستقل تجارت یا معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا بلکہ چار سو کے قریب جو صحابہ کرام تھے تو مسجد ہی میں ہوا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کے شاگرد تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے کے وہ ان استاد تھے تو جو بھی دوسرے حضرات ہوتے تو چیزیں وغیرہ لا کر وہاں سے ان کے لیے رکھتے اور پھر یہ حضرات ان کو استعمال کرتے تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا کہ بلکہ اکثر اوقات خاکوں کی نوبت آ جاتی لیکن یہ کسی سے تذکرہ نہیں کرتا ہے تو اس شاید میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو سفید پوش لوگ ہو یعنی جو ان کی عادت لوگوں سے مانگنے کی نہیں ہوتی تو یعنی علماء طلباء مساجد مدارس والے ان کے ساتھ بھی اچھائی کرنی چاہیے بلائی کرنی چاہیے اور خرچ کرنا تو ویسے ہی ہے اگر ان پر خرچ کیا جائے تو ثواب زیادہ ہوگا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فرهم اجر عند ربهم ولا عليهم ولا هم يحزنون یہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ جو حضرات خرچ کرتے ہیں کہ یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں تو بس فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چار دراہم تھے ایک انہوں نے رات کو کیا ایک دن کو کیا اور ایک خفیہ کے ایک علانیہ کیا علانیہ خیرات کیا یعنی خرچ کیا بعض حضرات نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چالیس ہزار دینار تھے تو انہوں نے اللہ کے راہ میں اس طور پر خرچ کیے کہ دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں اور دس ہزار خفیہ طریقے پر اور دس ہزار علانیہ طریقے پر تو اس عید کریمہ میں ان کی فضلت بیان کی گئی ہے تو جو بھی ہو حضرت صدیق یا حضرت علی رسلانہ ہو اس کا جو حکم ہے وہ جو بھی لوگ خفیہ طور پر عالمیہ طور پر دن میں رات میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہاں ان کا بڑا سواد ہے اور ان اللہ وہ مقبول ہے یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں خرچ کیا خرچ کیا کرتے دن, دن ہو تو اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ دن ہے یا رات ہے اعلانیہ یعنی کسی بھی طریقے سے اگر ان کو مکمل جاتا ہے تو اس کا خیر میں حصہ لگتا ہے جو لوگ اپنے مال دن رات سرن علانیہ یعنی خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں فلهم اجر عند ربهم او اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور خوف علیہم ولا هم یحزنون اور انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا ابھی جو آئی کرنا اللہ تو اس سے قبل یعنی تقریباً دو سو اکسٹھ کریمہ سے لے کر یہاں تک دو سو چورہتر بن رہا ہے تو یہاں تک صدقات کی فضلت اور اس کے احکام کا تذکرہ کیا گیا اب یہاں سے آگے جو ہے نا یعنی دو سو چورہتر سے لے کر تقریباً دو سو ساٹھ تک اس کا جو ضد ہے یعنی صدقہ کا جو ضد ہے سود اس کا بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدقات یعنی خیرات کرنا بلائی کرنا اچھائی کرنا یہ انسان کے جذبے ثقافت کی علامت کو کرتی ہے اور سود بخل اور مال کی محبت و لالچ سلامت ہوا کرتی ہے تو یہاں سے لے کر یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ یا ربا پھر آیت پھر دو سو ساٹھ تک جو ہے نا پورا کا پورا متعلق احکام ہے مسائل ہے تو پہلی بات یہ کہ سود کس کو کھا جاتا ہے سود جس, جس کی ممانعت ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے یہ سود کس کو کھا جاتا ہے تو سود ہو یا ربا ہو سود ہو یا ربا ہو یہ اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی خرص پر طے کر کے اصول کی جائے مثال کے طور پر دس ہزار قرضہ ہو نقد کی صورت میں اور اس کو کہا جائے یعنی جو مقروض ہے کہ میں آپ کو دس ہزار فی الحال دے رہا ہوں آپ جب اس کی ادائیگی کریں گے تو بارہ ہزار دیں گے یا پندرہ ہزار دیں گے یہ جو زیادتی ہے دو ہزار یا پانچ ہزار کی ہے اپنے اصل رقم پر اس کو سود کہا جاتا ہے اور مشرقین اس وقت کے جو مشرقین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہم خرید و فروخت کرتے ہیں یعنی سامان کو تجارت کرتے ہیں تجارت میں ہم نفع کر کے فائدہ کر کے منافع کر کے جو ہے نا خریدتے اور بیچتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے تو اسی طرح اگر ہم کسی کو قرض دینا چاہے یعنی اس پر اگر ہم نفع وصول کرتے ہیں یا اس کو اس کا پابند بنا چاہیے کہ ادائیگی کے وقت آپ نے ہمیں جو ہے نا اتنا اضافہ دینا اتنے زیادہ پیسے دینے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا ذائقے ہیں مشکین یہ کہا کرتے تھے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ تجارت تو ہوتا ہی اسی مقصد کے لیے اسی غرض کے ساتھ اسی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیچ کر جو ہے نا نفع کمایا جائے یا کوئی چیز خرید کر بعد میں اس کو مہنگے بیچ کر جو ہے نا کچھ منافع حاصل کیے جائے سیرت کا تو مقصد یہی ہے لیکن نقد کی صورت میں نقلی کی صورت میں نقدی یعنی اس لیے نہیں ہے بلکہ نقلی تو ایک وسیلہ ہے تو ایک وسیلہ ہے چیزوں سے معاملات کرنے کے سودا کرنے کے چیزوں کے خریدنے اور بھیجنے کے تو یہ ایک ذریعہ ہے تو اس سے نفع نہیں کمایا جا سکتا جس طرح کے تجارت کی صورت میں نفع کمایا جاتا ہے اگر ہم نفس کی صورت میں بھی منافع کو جائز کرا دیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے حکام ہے اگر اس کی قسمت سمجھ میں آئے یا نہ اس پر عمل کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کی گئی ہو تو اسے اپنے آپ کو منع کرنا چاہیے اور اگر عوامر ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے تو اس سے بہت بہت سارے پیدا ہوں گے تو اس اسمے میں گویا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بیا حلال ہے ہے اور حرام تو اب اس بندے کو جو ہے نا اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے یا یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے یا ہمارے سمجھ سے بلا ہے یا یہ تو بے کی طرح ہے جس طرح کی مشکل کھا کر دیتے ہیں تو اگر اس کا فل... اللہ تعالیٰ کے حکم کا فلسفہ آ... آ... ذہن میں آ جائے سمجھ میں آ جائے یا نہ آ جائے تو اس پر ایمان رانا ضروری ہوا کرتا ہے لازمی ہوا کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو خم کرنا پڑتا ہے ہاں اگر اس میں پھر کسی کی یہ ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اس فلسفہ یا حکمت سمجھوں گا تاکہ میرا ایمان اور پختہ ہو جائے یا اس میں جو پوشیدہ حکمت ہے ان کا پتہ چل جائے تو اس کے لگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر سرے سے مانتا ہی نہ ہو پھر کہہ رہا ہو کہ یہ کیا فلسفہ ہے کیا حکمت ہے تو اس طرح کسی مسلمان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اللہ دینا یاقلون ربا وہ لوگ جو ربا کہتے ہیں اللہ دینا یاقلون ربا وہ لوگ جو ربا کہتے ہیں یعنی جو لوگ سود کہتے ہیں ایا خزون یعنی اس کو لیتے ہیں وہ زیادہ فی المعاملت من نقوری والمقامات فی القدر او الاجل یہ سود کی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہوا زیادہ طور سود ایسی زیادتی ہے فی المعاملت من نقود نقد معاملات میں والمطعومات اور کھانے کی چیزوں میں قدر اور قدر یا عجل میں تو یہاں پر سود کا اختصار شد آیت کریم میں اس کا تفصیلہ کیا گیا ہے عزیز مبارکہ میں اور خود کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہے احنا کے نزدیک جو ہے نا اس میں علت یہ وزن مع الجنس اور قدر مع الجنس ہے اور شوافی کے نزدیک جو ہے نا قوم اور, اور سمنیت ہے اسی طرح نابلہ مالکی کے نزدیک بھی ان کے الگ الگ اقوال ہے تو یہاں پہ تو اختصار ہے حدیث مبارکہ میں اس کی جو مشہور حدیث ہے یہ جو حدیث ہے مشہور تو میں بھی چھ چیزوں کا تذکرہ ہے تو مشتہدین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ربا سود صرف انہی چیز جو زمین منحصر نہیں ہے بلکہ اس میں جو علت ہے احناف کے جو جس طرح کے بتایا گیا وزن مال جنس اور صدر مال جنس ہے انہوں نے یہ علت نکالی ہے ان چیزوں میں کیونکہ ان میں سے بعض جو ہے نا اکیلی ہے اور بعض وزنی ہے تو اس وجہ سے سونا اور چاندی ہے وزنی ہے اور بچے جو چار چیزیں ہیں وہ اکیلی ہے اور شوافی نے یہ علت نکالی ہے کہ سمجھت اور سمجھت اور توام اس میں سے چار چیزیں جو ہے نا یہ فارم والی یعنی کھانے کی چیزیں ہیں اور دو چیزیں جو ہے سمجھت ہے تو اس پر تمام عالم مستحدین کا اتفاق ہے کہ یہ جو جن عدیت و مبارکن ہے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ربا اصول ان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہر مذہب نے جو علت نکالی ہے یہ اور چیزوں ابھی جو ہے نا ربا سود جاری ہوگا یعنی کمی بیشی اگر ہو تو وہ جائز نہیں ہوگا پھر اس کی تفصیل ہے کہ اگر ایک جنس ہو تو پھر جرتی اور ربا دونوں حرام ہے اگر مختلف جنس کو ادار جو ہے نا وہ ناجائز ہے اور کہیں بھی جائز ہے لا يقومون من قبورهم او کڑے نہیں ہوتے قبروں سے او کڑے او نہیں کڑے ہو سکیں گے ہم نے قبر سے یہاں پہ جو ہے نا جو سودی کاروبار کرنے والے سود کرنے والے ہیں تو ان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جب وہ اٹھیں گے قیامت کے دن اپنے قبروں سے تو اس کی ان کی صورتحال کیا ہوگی کس طرح وہ اٹھیں گے تو یہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے لا يقومون من قبورهم وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اپنے قبروں سے الا قیاما كما يقوم الذي مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے الذي ایسے شخص تخبطه یسرعه شیطان جس کو شیطان جس کو یتخبطه کہ مدہوش بنا ہے یسرعه یعنی بنا ہے الشیطان شیطان یعنی شیطان اس کو مدہوش بنا رہے ہیں یعنی شیطان اسے لپٹ جائے شیطان من المسح یعنی اس کو چونے سے اس کو لپٹ کر الجنون یعنی وہ ایسا اٹھے گا قبر سے جیسے کہ وہ پاگل ہے اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے جہم متعلقم بے یقومونا کہ من المسجد اس کا تعلق جو نہیں ہے یقومونا کے ساتھ ہے ذالک اللذی نزل بہم یعنی یہ جو سزا ہے کہ یہ قبروں سے جو نہیں اس طرح اٹھیں گے یہ جو سزا ہے اس سزا کو کیوں دی, دی, دی جا رہی ہے یہ سزا کیوں ان کے لیے متعین کی گئی ہے اس وجہ سے ذالک اللذی یہ سزا ذالک الذی یعنی یہ کچھ یہ جو سزا ان پر واقع ہوئی الذی نزل بهم لانهم اس وجہ سے اس وجہ انہم اس سبب سے قالو انہوں نے کہا یعنی ان مشرکین نے انما البیع مثل ربا کہ بیع جو ہے یہ ربا کی طرح یعنی خرید و فروخت یہ ربا کی طرح ہے یعنی جس طرح ہم خرید و فروخت کیا کرتے ہیں منافع کما کر تو اسی طرح ربا بھی یہ تو اس میں بھی ہمیں قرض دے کر جو ہے اس پر جو اضافہ وصول کریں گے جیسی وصول کریں گے تو ہمارے لیے جائز ہونی چاہیے جواز جواز میں وہاں زمین اکس کی تشبیح ہے بالا وطن اور یہ اکس کی تشبیح ہے ملغہ کے طور پر فقال تعالی ردن علیہم اللہ تعالی نے ان کی اس بات پر رد کرتے ہوئے فرمایا وحل اللہ البیع وحرم ربا اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور سبا کو حرام فرمایا ہے فمن جاءہو بلغہو فمن فمن جاءہو بلغہو جس کو یہ نصیحت پہنچے جس کو یہ بات پہنچے وعظ موعظت وعظ وعظ نصیحت نربی ہی اپنے پروردگار کی طرف سے فانتہا انعقلی پھر وہ رک جائے اس کے کھانے سے فلہو ما سلف تو اس کے لیے ہوگا جو اس نے پہلے کیا ہے یعنی اس سے قبل ماضی میں جو اس نے کیا ہے ممانعات سے پہلے حرام ہونے سے پہلے حرمت نازل ہونے سے قبل جو کیا ہے لا یستطردو من ہو یعنی اس سے واپس نہیں ہوگا اس سے واپس نہیں ہوگا وہ امر ہو اور اس کا جو امر ہے معاملہ ہے حکم ہے فی العاف اس سے معاف کرنے میں عفو کرنے میں اللہ اللہ تعالی کی طرف ہے یعنی جو ماضی میں انہوں نے مائنات سے پہلے حرمت سے پہلے حکم حرمت کے نازل ہونے سے پہلے جو معاملات کیے ہیں تو وہ تو ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں جو معافی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائیں گے من عاد الى مشبہا لہو فی الحل اور جو حرمت کے باوجود حرام ہونے کے باوجود اور اس سے منع کرنے کے باوجود جو ہے نا اور اس کو اس حکم کا پتہ چل جانے کے باوجود اور پھر بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں خرید و فروخت پر قیاس کرتے ہیں یا خرید فروخت کی طرح کہ جس طرح ہم خرید فروخت کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی کریں گے یعنی جانتے بوجھتے جو ہے نا کہزن پھر بھی ہو سود کا عملہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوگا امن عالی الہ آپ کے لیے جو لوٹا اس کے کانے کی طرح مشبہن ہاں، لہو بلوایا اس کو سود کو بے کے ساتھ مشابہ کرتے ہوئے پھر حلت میں حلال ہونے میں اولایت اصحاب النار تو او لوگ جو ہے نا وہ دوزخ والے ہیں تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو گوئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگوں نے جو سود اصول کیا ہے کیونکہ اس وقت تک سود کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا حرمت نازل نہیں ہوئی تھی منع نہیں کیا گیا تھا تو جو پچھلے معاملات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے اور جو رقمیں اس وقت وصول کی گئی ہے اس کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لا زمین ہو یعنی جو رقمیں معاملات سے پہلے سود کے ساتھ وصول کی گئی ہے یا دی گئی ہے تو ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیں گے لیکن حرمت کے بعد یعنی حرمت کے نازل ہونے کے بعد حرمت کے اعلان کے بعد اس وقت اگر کسی پر سود واجب ادا ہو تو اس کا لینا جائز نہیں ہوگا بلکہ اسے چھوڑنا ہوگا یعنی پہلے جو بھی معاملات ہوئے ہیں یا کیے ہیں وہ تو صحیح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ماں فرما لیں گے اب دلیل حرمت آنے کے بعد جو ہے نا اگر کسی کے پاس کسی کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سود کا تو وہ جو اضافی سود ہے وہ اصول نہیں کرنا نہیں کرنا ہوگا اگر کیا تو جو وعید ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوگی محق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے کو کو برکت یعنی اس اس کرتا ہے اور کی لے جاتا ہے یعنی سود کی وجہ سے ربا کی وجہ سے مال کی جو برکت ہوتی ہے پیسوں کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہی اور بھی صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی بظاہر تو یہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ اگر دیتا ہے بظاہر سود کا مال کم ہو جاتا ہے اور سود سے بظاہر جو ہے نا مال بڑھ جاتا ہے لیکن حقیقت میں صدقات سے مال بڑھتا ہے یعنی اس میں برکت ہوتی ہے اور سود ربا وغیرہ سے مال گٹ جاتی ہے اس کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ یزیدها وینمیها ویزاعف ثوابها اور یہ صدقات اور صدقات تو بڑھتا ہے یزید نے اس میں زیادہ تک اللہ تعالی وینمیها اور اس میں بڑھوتری لاتے ہے ویزاعف ثوابها اور اس کے ثواب کو بڑھ کر دیتے ہیں دگنا ثواب دیتے ہیں واللہ لا يحب كل كفار اللہ تعالی ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے کل کفار جو اثیم جو ناشکرہ گناہگار ہو اللہ تعالی ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرہ گناہگار ہو تحلیل ربا ربا کو حلال کرنے سے یعنی ربا کو حلال سمجھتے ہوئے اس کے معاملات کرتا ہے یا پھر بھی یہ سود کے معاملات میں مصروف رہتا ہے لگا ہوا ہوتا ہے فاجن باکل یعاقب ہو یعنی فاجد ہوگا اس کے کھانے سے فاسق ہوگا یعاقب ہو یعنی اس کو اس کا سزا دیا جائے گا جو اس طرح کرے گا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عامل الصالحات ہیں اور نیک اعمال کی ہیں نیک نیک ان الذين امنوا او لوگ جنہوں نے ایمان لایا وعامل الصالحات اور اچھے اعمال کیے واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا واتوا الزکاتہ اور زکات ادا کی لهم اجر عند ربهم ان کا اپنے پروردگار کے پاس اجر ہوگا انہوں یعنی اجر کے مستحق ہوں گے اپنے رب کے پاس اپنے کے مستحب ہوگا مستحق ہوں گے خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا کوئی غم پہنچے گا یعنی جو ایماندار ہے اور اچھے اعمال کرتے ہیں یعنی جو اللہ کی عوامر ہے ان کو بجا لاتے اور جو منفرات ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو نہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ پریشان غم غمزدہ رہیں گے یا یا ایوہ ایوہ الذین الذین آمنو آمنو اے اے لوگو ایمان والو اے ایمان والو اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو وزرو اترکو اس رکو اور چھوڑو اور چھوڑو یعنی تم چھوڑو الربا جو رہ گیا ہے کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو یعنی سود کا جو حصہ بھی کسی کی ذمہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو ان کن تم مؤمنین اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو صادقین فی ایمانکم ان یعنی تم اپنے ایمان میں سچے ہو صادق ہو امین ہو فإن من شان المؤمن امتثال امر اللہ کیونکہ مومن کی شان یہ ہے مومن کی علامت یہ ہے نشانی یہ ہے کہ امتثال امر اللہ اللہ تعالیٰ کے عوامر کو حکم کو فرمان کو بجا لانا اس کو فرمان بجا لانا اور اس کے حکم کا انتظار کرنا یعنی اس کو قبول کرنا اس کے مطابق عمل کرنا نزلت لما طالب بعض الصحابہ بعد النهي بالرواء كان له قبل کہ یہ نازل ہوا جب بعض صحابہ کرام نے مطالبہ کیا نہیں کے بعد جو ربا اضافہ وغیرہ گیا تھا جو یعنی پہلے حرمت کے قبل جو انہوں نے معاملات کیے تھے ان کا سود وغیرہ رہ گیا تھا تو انہوں نے ان کا مطالبہ کیا تو پھر یہ ایسے گرما نازل ہوئی یعنی جب اب یہ حرام ہو گیا ہے حرمت کا حکم آ گیا ہے تو حرام ہونے کے بعد جو ہے نا جو معاملات تھے تھے یا کیے تھے تو آپ ان کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب یہ حرام ہو گیا ہے سود حرام قرار دیا گیا ہے تو جس کا جس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو سود کا معاملہ ہو سود کے متعلق تو وہ اب نہیں ہوگا اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے یا کہتا ہے تھا کہ رکو تک ہو جائے گا لیکن سیم ہو گیا کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھا جا سکتا ہے ان شاء اللہ تو جو رہ ہیں اگر بھی مجھے کریں تو پھر وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ